ابو حریرا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کی کوئی دنیاوی مصیبت دور کی تو اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کے دن کوئی نہ کوئی مصیبت دور فرمائے گا اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی تو اللہ اس کی دنیا و آخرت میں پردہ پوشی کرے گا اور جس نے کسی تنگ دست کے ساتھ آسانی کی تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا اللہ اپنے بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اور جو ایسی راہ چلتا ہے جس میں اسے علم کی تلاش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ ہموار کر دیتا ہے اور جب لوگ مسجد میں بیٹھ کر کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور اسے پڑھتے پڑھاتے سمجھتے سمجھاتے ہیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے انہیں رحمت الہی ڈھانپ لیتی ہے ملائکہ انہیں اپنے گھیرے میں لیے رہتے ہیں جس کے عمل نے اسے پیچھے کر دیا تو آخرت میں اس کا نصب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار نو سو پینتالیس یہ حدیث صحیح ہے